میں جذبات میں کوئی بات نہیں کر رہا نہ آپ حضرات کے جذبات سے کھیر رہا ہوں میں صرف وہی گزارش کرتا ہوں جو ہمارے رب نے ہمارے ذمہ لگائی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگائی ہے یہ جو اتنے سارے علماء نظر آ رہے ہیں یہ مشاعی و اکابر نظر آ رہے ہیں یہ اتنے سارے مسلمان نظر آ گئے ہیں کیا یہ صرف جذباتی ناروں پہ کھڑے ہونے والے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہمیں جس چیز نے ان میدانوں میں لا کے کھڑا کیا ہے کہ ہم جہاد کی بات بھی کرتے ہیں جہاد کی دعوت بھی دیتے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ رب کے قرآن کی وہ آیتیں ہیں کہ جب بھی ہم رات کو قرآن کھولتے ہیں وہ آیتیں ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے ہمیں نہیں پڑھا کیا تم نے ہمیں نہیں سمجھا آسمان والا رب تمہیں کس طرح سے پکار پکار کے جہاد کی دعوت دے رہا ہے پھر جب ہم نبی کی سیرت پڑھتے ہیں ہمیں اپنے نبی غزوہ بدر و عہد میں نظر آتے ہیں ہمارا دل تب جاتا ہے کہ نبی تو میدان جہاد میں گئے ہم دل بن کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے پھر ہمیں مدینہ میں عجیب و غریب مناظر نظر آتے ہیں ایک صحابی زمین پہ گھسٹتا ہوا جا رہا جسم پہ تیر لگے ہوئے ہیں خنجر لگے ہوئے ہیں تلواریں لگی ہوئی ہیں اور اللہ کا بندہ کہاں جا رہا ہے جہاد میں زخمی ہو کر کہاں ہٹ جاؤ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں وہ آگے بڑھتا ہے اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک پہ اپنا سر رکھتا ہے اپنی جان اللہ کو دے دیتا ہے اور رب کعبہ کی قسم اگر زیاد بن سکن موت کے وقت بھی نبی کے قدموں کو نہیں چھوڑا تھا جہاد کو نہیں چھوڑا تھا فریضے کو چھوڑ دے کیا ہم ڈر کے گھبرا کے پریشان ہو کے اس فریضے کو چھوڑ دے جس پر صحابہ نے اپنی زندگی اوار دی تھی جب تک یہ سورج نکلتا رہے گا انشاءاللہ جہاد کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں لگے گا دنیا والوں اس ہاتھ کو کاٹو گے انشاءاللہ جھنڈا بائیں ہاتھ میں آئے گا اس کو بھی کاٹ دو گے وہ جھنڈا انشاءاللہ سینے سے جا لگے گا سینے میں بھی خنجر مارو گے پہلے جھنڈا اپنے ساتھیوں کے حوالے کریں گے مگر جب تک زندہ ہے انشاءاللہ جہاد کا جھنڈا نہیں گرنے دیں گے